انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں جنت میں چل رہا تھا کہ ایک نہر پر پہنچا اس کے دونوں کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد بنے ہوئے تھے میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کیا ہے انہوں نے کہا یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو دیا ہے میں نے دیکھا کہ اس کی خوشبو یا مٹی تیز مشک جیسی تھی راوی حدبہ کو شک تھا کیا آپ نے مٹی فرمایا یا خوشبو صحیح بخاری حدیث نمبر چھ ہزار پانچ سو اکاسی